شعبہ نے جریر سے انہوں نے عبداللہ جسری سے جو انزا قبیلے سے تھے انہوں نے عبداللہ بن سامد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمہ نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وہ کلمہ بتائیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6926